آئیے سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتی یا سمجھتے ہیں وہ تو ناؤ مگر جیسی چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ